کیا یہ لوگ عافیت نہیں مانگتے تھے عن انس ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم مر بقوم مبتلین فقال اما كان هؤلاء يسألون الله العافية حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک بار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایسے لوگوں پر گزر ہوا جو مصیبت میں مبتلا تھے انہیں دیکھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کیا یہ لوگ اللہ تعالیٰ سے عافیت نہیں مانگا کرتے تھے